وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنا کے اس میں چہ پاؤ اور دن بنا آ تمہاری انکھوں کھولتا بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننی والوں کے لیے